إن هو إلا إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن أن يستقيم وما تشاءون يشاء الله الله رب العالمين صدق العلي العظيم صورت التکویر کی آخری آیتیں ہیں انیس سے لے کر انتیس تک گزشتہ درس کو ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں تاکہ آج ہم ان آیتوں کے مطالب کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے پاس آج جو موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا کیا اس کو آج بھی مغرب کے محققین یہود نصارہ کے علماء کی اکثریت مانتی ہے بہت کم ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ان اعتراضات پر خود ان کے دل بھی مطمئن نہیں ہوتے اکثریت یہی مانتی ہے کہ یہ کلام وہی ہے جو ان کے نبی نے ان کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کی حفاظت کا جو وسیع انتظام ہے صحائف میں بھی اور صدور میں بھی اس کو نظر انداز کرنا ایک عام عقل والے کے بس کی بات بھی نہیں ہے اس وسیع انتظام کو دیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو ان کے نبی یا ان کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے یہ مانتے ہیں ایک بات <clears throat> دوسری بات یہ بھی وہ مانتے ہیں اس میں بھی کوئی ان کو <clears throat> اشکال نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی بھی شخصیات آئی ہیں جن کو تاریخی شخصیت کہتے ہیں ان میں تاریخ کے اوراق پر سب سے بڑا کارنامہ جس کا سبت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے اس کو ماننے میں بھی ان کو کسی قسم کی اچکچاٹ نہیں ہے اس کی بھی میں نے تفصیل گزشتہ نشست میں عرض کی تھی کہ جس پہلو سے بھی وہ جائزہ لیں تاریخ میں جتنی بھی شخصیات آئی ہیں تو جو ان کی تحقیق ہے جو ان کا مطالعہ ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی ابتدا اس طرح ہوئی ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اپنی زندگی ہی میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیغام کے اثرات دیکھ لیے اور ان کی وفات کے بعد چند سالوں ہی میں آدھی سے زائد دنیا تک ان کا پیغام پہنچ گیا اور لوگ ان کے دیے ہوئے دین کے ہلکا بگوش ہو گئے ایسی کوئی بھی تاریخ میں شخصیت نہیں بتائی جا سکتی ہے ہی نہیں جن کو وہ مانتے ہیں نہ ان میں اور نا تاریخ میں جو بڑے بڑے نامور ایشور کشاں فاتح حکمران گزرے ہیں ان میں کوئی ایسی ہے اس لیے یہ دونوں باتیں ماننا ان کی مجبوری ہے اس کے دلائل اور شوائد اتنے مضبوط ہیں کہ انہی کی تحقیق ان کو اس نتیجے پر پہنچا دیتی ہے کہ یہ قرآن ایک تو وہی کتاب ہے جو ان کے رسول نے جن کو یہ رسول مانتے ہیں مسلمان انہوں نے دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل تاریخ میں اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت ہیں کہ تاریخ میں کوئی اور شخصیت ایسی دکھائی نہیں دیتی یہ دونوں باتیں ماننا ان کی مجبوری لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے نہیں نہ قرآن کریم کی یہ دعوت ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مان لو اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے کہ مجھے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان مان لو اس کا یہ سمجھنا نہ قرآن کریم کی یہ دعوت ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مان لو اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے کہ مجھے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان مان لو یہ دونوں باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو انسان تھے وہ بھی مانتے تھے ابو جیل بھی یہ بات مانتا تھا ابو لاب بھی یہ بات مانتا تھا اتبا اور شہبہ بھی یہ بات مانتے تھے ولید بھی یہ بات مانتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے چاہے محمد کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں تو یہ شاعری ہے کبھی کہتے تھے کائن ہیں اور کائن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن ہوتا ہے جنات کے ساتھ اس کے روابط ہوتے ہیں کاہن کے کہانت اور جنات اس کو کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کے خبریں جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں اور مسجع اور مقفع قسم عبارت بھی جو ہے پھر اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے تو یہ تو بات وہ بھی مانتے تھے کہ یہ ان کا کلام ہے اور یہ بات بھی وہ مانتے تھے جتنا ان کا مشاہدہ تھا جتنا ان کا مطالعہ تھا اپنے ماحول کا اپنے دور کے اور اپنے شہر اور اپنے علاقے کے انسانوں کا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین کوئی اور نہیں دیکھا وہ گواہی دیتے تھے آپ کی صداقت کی آپ کی امانت کی آپ کی عظمت کی آپ کے کردار کی پک تو اپنے میں اور انہوں نے مان بھی لیا تھا آپ کو اپنا حکم مانا بھی تھا اپنے سب سے متنازع جو مسئلہ تھا سب سے اہم مسئلہ جس پہ مکہ والوں میں کچھ تو خون ہو جاتا تلواریں جو ہیں وہ نکل جاتی قبیلے آپس میں لڑ پڑتے اس میں انہوں نے مان لیا کہ ہمارے حکم جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ واقع ایسا فیصلہ تھا کہ جس نے اہل مکہ کو کشت و خون سے بچا لیا اور مکہ میں جو بہت بڑا عظیم فساد بپا ہونا تھا اس سے ان کو نجات دے دی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور عقل اور بصیرت کو تسلیم کر لیا تھا ہجر اسود کے نصب کرنے کے موقع پر تو اس لیے یہ دونوں باتیں تو مکہ کے مشرقین مکہ کے کفار بھی مانتے تھے آج کے اگر یورپ کے محققین اپنی ساری تحقیق کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو یہ کوئی ان سے بہت آگے نہیں بڑھے ہیں وہیں پہنچے ہیں جہاں ابو جہل پہنچ گیا تھا اور جہاں ابو لاب پہنچ گیا تھا اتبا اور شہبہ پہنچ گئے تھے وہیں تک پہنچے ہیں اس لیے فرق صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو کفار تھے وہ درمیان میں وسائط نہیں تھے براہ راست اپنی آنکھوں سے آپ کی زندگی کا مشاہدہ کر رہے تھے اس لیے ان کو اس تحقیق کی ضرورت نہیں تھی جس تحقیق کی ان کو ضرورت پڑی ہے اس لیے کہ ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل ہے اور ان صدیوں کو پاٹ کر جو ہے وہ آپ تک پہنچنا اور آپ کو دیکھنا اس کے لیے بہرحال ان کو تحقیق ہی کے دروازے سے جو ان کی تحقیق ہے اس سے داخل ہونا پڑتا ہے اس کے بغیر ان کے لیے چارہ ہے لیکن پہنچے وہی ہیں جہاں تک وہ پہنچے تھے اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کا نہ یہ دعویٰ ہے کہ مجھے بڑا اور عظیم انسان مان لو اور نہ قرآن کریم کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تسلیم کر لو اور اس سے کوئی فرق بھی واقع نہیں ہوتا زندگی پر نہ فرد کی زندگی پر واقع ہوتا ہے اور نہ ہی معاشروں کی زندگی پر جو ہے وہ کوئی فرق واقع ہوتا ہے نہ قوموں اور امتوں کی زندگی پر کوئی فرق واقع ہوتا ہے قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ماننے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم انسان ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کی تحسین فرمائیں گے کہ بہت بڑا انسان ہے بس اس سے زیادہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اب آپ سمجھئے کہ قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے جس کو مانے بغیر نہ کل کا انسان جس نے آپ کے دور کو پایا کہ جب آپ کا وجود اقدس اس دنیا میں ظاہر تھا اس دور کا انسان وہ بھی اگر قرآن کریم کے اس مطالبے اور آپ کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتا تو ناکام اور خاصر تھا اور آج کا انسان یہ بھی قرآن کریم کے اس مطالبے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کا انکار کرتا ہے تو اسی طرح ناکام اور خاصر ہے کہ جس طرح کل کا ابو جہل اور کل کا اتبا اور کل کا شیبہ تھا یہ سمجھنا یہ جو میں بات خاص طور پہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ خاص توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننا کہ آج کا انسان بھی اسی طریقے سے ناکام اور خاصر ہوگا جس طرح کل کا انسان تھا اب قرآن کا دعویٰ کیا ہے قرآن کا دعویٰ قطن یہ نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوں قرآن کہتا ہے وہ انحول تنزیل اور رب العالمین وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ تنزیل اور رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ رب العالمین کا کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اس کو جب تک اللہ کا کلام نہیں مانیں گے جب تک اللہ کا کلام نہیں مانیں گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکیں گے اور اس وقت تک نجات نہیں حاصل کر سکیں گے فلاں نہیں پا سکیں گے اور کفر سے نکل نہیں سکیں گے کفر ہی میں رہیں گے جب تک اس کو اللہ کا نازل کردہ ان تنظیل اور رب العالمین یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ رب العالمین کا کلام ہے نازل البی روح الامین اس کو روح الامین جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں لے کر آنے والے جو ہیں وہ روح الامین ہیں اللہ قلبی کا آپ کے قلب مبارک پر یہ تقون امین المنظرین تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں بلسان عربی مبین یہ عربی مبین اس کی زبان ہے تو اس کو جو ہے وہ رب العالمین کا کلام مانے بغیر مومن نہیں ہو سکتا قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اللہ کا کلام مانو کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اللہ کا کلام ہوں الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہیں من جانب اللہ ہیں بابا جی اور اگر اس کے بارے میں جو نزول قرآن کے وقت کے جب یہ نازل ہو رہا تھا اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں جن کو شک تھا ریب میں پڑے ہوئے تھے تو زب میں تھے اللہ کا کلام ماننے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست یہ بات کہی تو ان کن تم فی مما نزلنا اللہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے نازل ہم نے جسے کیا ہے اپنے بندے پر ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے لیکن نازل کرنے والے ہم خود ہیں اللہ ان کن تم صادقین آخر تم بھی تو عرب ہو تمہاری زبان بھی تو عربی ہے یہ بھی عربی زبان میں ہے تمہاری زبان بھی عربی ہے تم بھی فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار ہو دنیا ساری کو اجمی کہتے ہو اپنے آپ کو جو ہے زبان و ادب کا امام مانتے ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے فاتو بھی صورت ہی اس جیسی ایک صورت لے آؤ نا سب مل کر ایک کو بھی نہیں کہا جا رہا کہ کوئی ایک لے آئے تم سارے مل جاؤ سارے عرب جو ہیں وہ مل جائیں سارے بلغا سارے فسحا سارے ادبا سب جمع ہو جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے اور مددگاروں کو بھی جمع کر لو فاتو سورت ان من دون اللہ کے علاوہ جو جو تمہارے مددگار ہیں سب کو جمع کر لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں کہ یہ اللہ کا نادر کردہ کلام نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر لے آؤ ایک سورت بصورت سورت علم تفالو ولن تفالو اور اگر نہ لا سکو اور ہم کہتے ہیں کہ ہر گز لا نہیں سکو گے پھر نہ لا سکے تو قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں انسان کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیا کا تاریخ انسانی کا ابتدائے آفرینہ سے تا قیام قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان تمام انسانوں میں سب سے بڑا اور عظیم انسان مان لو یہ دعویٰ نہیں ہے دنیا میں جتنے کشور کشاہ آئے ہیں دنیا میں جتنے فاتحین آئے ہیں دنیا میں جتنے حکمران آئے ہیں دنیا میں جتنے سپا سلار آئے ہیں دنیا میں جتنے مقنن آئے ہیں دنیا میں جتنے قانون دان آئے ہیں دنیا میں جتنے جو ہے وہ انتظام و انسرام کرنے والے آئے ہیں جتنے جہاں بان و جہاں راہ آئے ہیں ان سب میں تم مجھے سب سے بڑا مانو یہ دعویٰ نہیں ہے آپ کا آپ کا دعویٰ کیا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں انی رسول اللہ علیکم جدیا لوگوں میں تم سب کی طرف جو ہے تمام انسانوں کی طرف یہ اربوں سے خطاب نہیں ہے یہ مکہ والوں سے نہیں ہے یہ اہل حجاز سے نہیں ہے یہ جزیرت العرب کے باشندوں سے نہیں ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا جمیا اے لوگو دنیا کے جس خطے میں بستے ہو یا رہتے ہو میں تم سب کی طرف جو ہے وہ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا انی رسول اللہ علیکم جمیا کا فت الناس تمام انسانوں کے لیے بشیروں بشیر اور نذیر بنا کر ہم نے بھیجا ہے انا کا بشیر و نذیرہ و وہ منیرا ہم نے بھیجا ہے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر اللہ بنا کر سراج منیر بنا کر نبوت کے آفتاب ہیں آپ آپ سے ساری ظلمتیں جو ہیں وہ کافور ہوتی ہیں اندھیرے جو ہیں اور تاریکیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور ہر طرف نور پھیلتا ہے اور پھر رسول بھی کیسے رسول بھی کیسے ماتان محمد رجالکم ولاکر رسول اللہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے جسمانی باپ نہیں ہے آپ کا کوئی بیٹا اس وقت موجود نہیں تھا آپ کے سارے بیٹے جو ہیں وہ بچپن ہی میں جو ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے تو جسمانی ابوت کا تعلق کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے روحانی ابوت ہے ماکانہ محمد رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں رسول بھی کیسے وہ خاتم النبی آپ نبیوں کے خاتم ہیں اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا آپ مقام خاتمیت پر فائز ہیں تو آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اللہ کا رسول مانو اور مجھے خاتم النبیین تسلیم کرو یہ ہے آپ کا دعویٰ اگر کوئی یہ نہیں مانتا وہ اسی طرح کافر ہے عظیم انسان ماننے کے باوجود جس طرح ابو جیل کافر تھا جس طرح اتبا کافر تھا جس طرح شہبہ کافر تھا جس طرح امیہ بن خلف کافر تھا جس طرح ولید کافر تھا جس طرح پکے وہ کافر تھے اسی طریقے سے وہ شخص کہ آج کتنا بڑا محقق کیوں نہ ہو آپ کو اس دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم انسان مانتا ہے لیکن اللہ کا رسول اور خاتم النبی جین نہیں مانتا تو اسی طرح یہ بھی کافر ہے مسئلہ یہ اب اگر یہ باتیں دو واضح ہوئی ہیں تو اب اسی سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ خاص توجہ دیجیے پہ وہ اس لیے کہ ہمارے ہی دور میں اب فتنے تو بے شمار ہیں نا فتنوں میں سے ایک فتنہ اسی لاہور شہر میں اور یہیں سے آغاز ہوا اور اب آپ کا میڈیا اور سب کچھ اس کو کہ جو جس طرح حجت تمام ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافروں پر جو براہ راست جن کو آپ نے مخاطب فرمایا ان کو تو آپ کافر کہیں لیکن آج کے دور کے انسانوں کو آپ جو آپ کا انکار کریں کافر نہ کہیں کافر نہ کہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کافر نہ کہیں اس لیے کہ ان پر حجت تمام نہیں ہے قرآن کریم کا اعجاز اللہ نے اپنے رسول آخری خاتم النبیین کو موجزہ ہی ایسا دیا ہے کہ قیامت تک اس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا رہے گا اور کر سکتا ہے یہ ایسا نہیں ہے موسا علیہ السلام کا موجزہ آسائے موسمی اور ید بیزا جو آپ کے دور کے انسان تھے مشاہدہ وہی کر سکتے تھے مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑی اور اندھے اور برس کے مریض کو جو ہے وہ صحیح سالم کر دینا انہوں نے ہی دیکھا ہے جو آپ کے دور میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے مشاہدہ انہوں نے کیا آج ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی نبوت آج کے لیے تھی بھی نہیں اور آج دونوں بڑی یہود اور نصارہ اور دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دیکھیے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اگر موسا زندہ ہوتے تو آج موسا علیہ السلام کی نجات بھی میری پیروی ہی میں تھی اگر موسا زندہ ہوتے آج میرے دور میں تو موسا علیہ السلام کی نجات بھی میری اتباع اور میری پیروی ہی میں تھی اور جناب عیسیٰ جن کی امت سب سے بڑی اس وقت سمجھ جاتی ہے جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ بالفعل جو ہیں وہ آئیں گے ان کا نزول ہوگا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے موسا اور عیسیٰ علیہ وسلاۃ وسلام کی نبوتیں قیامت تک کے لیے نہیں تھی لہذا معجزہ بھی ایسا نہیں دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس لیے کہ مقام خاتمیت پر آپ فائز ہیں قیامت تک کے لیے ہے اور معجزہ بھی ایسا کہ ہر دور کا انسان جو ہے وہ مشاہدہ کر سکے کوئی انسان ہو اس کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے فلسفہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے منطقی مقدمات قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سگڑا کبڑا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی شخص بھی جو ہے بتائے کہ ایک یتیم مک یتیم مکہ مکہ کا یتیم کیا اس کے بس کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی کتاب دے جس کے پاس نہ مال نہ دولت نہ خزانہ پیدائش سے پہلے وہ والد فوت ہو جاتے ہیں چھ سال کے ہوتے ہیں والدہ فوت ہو جاتی ہیں آٹھ سال کے ہوتے ہیں دادا فوت ہو جاتے ہیں بے سر و سمانی کا عالم ہو اور عرب کا سہرا اور بنجر ریگستان کوئی حکومت کوئی سلطنت کچھ بھی نہیں وہ کوئی کتاب ایسی دے اور وہ کتاب اس طرح لوگ تسلیم کر لیں اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں انسان جس میں کسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں اس کو الحمد سے لے کر بناس تک اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں اور ہر سال پوری دنیا کو مشاہدہ کروایا جائے کہ دیکھو دنیا بھر کے اندر جو ہے صرف ایشیائی میں نہیں یورپ میں بھی امریکہ میں بھی آسٹریلیا میں بھی مسلم اور غیر مسلم تمام ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں سات سالہ آٹھ سالہ دس سالہ گیارہ سالہ بارہ سالہ چودہ سالہ بچے ان سے لے کر جو ہے وہ بوڑھوں تک فاض کرام کتاب اللہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں اور کروڑوں انسان سن رہے ہوں یہ ہر انسان اس کا مشاہدہ نہیں کرتا اور اگر مشاہدہ کرتا ہے تو کوئی شخص جو ہے یہ باور کر سکتا ہے کہ اگر یہ انسان کے بس کی بات ہے تو سارا یورپ مل جائے امریکہ کے سارے وسائل خرچ کر ڈالیں مشنری جو دنیا بھر کے اندر جو ہیں بے پناہ دولت صرف کرتے ہیں اپنے مشن کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے وہ سارے پادری اور وہ سارے ربی جو ہیں مل جائیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں آج چیلنج ہے نا تمہارے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور تو موسوی کی پانچ کتابیں نہیں ایک ہی کتاب لے لیں اور انجیل عیسوی کی اناجیل اربا نہیں ایک ہی انجیل لے لو اور اس کے جو ہے وہ چند سو چند ہزار جو ہیں یاد اس کو ہو جائے یاد کیسے ہوگا یاد کیسے ہوگا تم تو یہ بھی نہیں جانتے ہو تم تو یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ انجیل کی زبان اصل کون سی تھی عبرانی تھی سریانی تھی آرامی تھی یونانی تھی سارے پادری جو ہیں مل کر بتا دیں کیا پادری اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ انجیل کی زبان کون سی تھی جناب عیسیٰ کو انجیل اگر ان کے دل پر القاع کی گئی اور ان کی زبان پر جاری ہوئی تو کس زبان میں جاری ہوئی ہے کیا انجیل کا کوئی نسخہ جو ہے آج تمہارے پاس موجود ہے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو چاند پر نہیں مریخ پر پہنچو مریخ کو چھوڑ کے ساری کیا کشاؤ کو طے کر لو تم انجیل کا وہ نسخہ لا نہیں سکتے ہو جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا تھا جب لا ہی نہیں سکتے ہو تو فاز کہاں سے پیدا کر سکتے ہو جب فاز تم پیدا نہیں کر سکتے ہو نہ انجیل عیسوی کے اور نہ تو راتے موسوی کے سارے مل کر جو ہے اپنے سارے وسائل خرچ کر کے وفاظ پیدا نہیں کر سکتے ہو اور اس کے مقابلے میں لاکھوں وفاظ موجود ہیں تو مانو کہ یہ الہی انتظام ہے یہ الہی انتظام ہے یہ انسانی انتظام نہیں اگر یہ الہی انتظام ہے تو یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے تو یہ الہی ہے اور اگر یہ وحی الہی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی ہے تو محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی تو محمد خاتم النبیین ہیں بتاؤ اس سے بڑھ کر جائے وہ حجت اور کون سی ہے جو ان پر جائے وہ تمام ہو رہی ہو اگر یہ تمام ہو رہی ہے اس کا انکار کرنے کے باوجود وہ کافر نہیں بنتے تو پھر بتاؤ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اس سے بڑھ کر حجت کیا چاہتے ہو کوئی اور حجت چاہیے کوئی اور دلیل چاہیے اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا کہ جس طرح کل والے انکار کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خاتمیت کا پکے کافر تھے آج والے بھی آپ کو عظیم انسان ماننے کے باوجود آپ کی رسالت اور آپ کی خاتمیت کا انکار کر کے کفر میں اسی طرح پکے ہیں اور قرآن کریم نے تو اتنی سراحت کے ساتھ کہہ دیا سنو ان الزین یکفرون ان الزین یکفرون باللہ و رسول ہی ویرید ان یفرقو بین اللہ و رسول ہی ویقولون نومن ببعض ونقفر ببعض ویریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا ان الزین یکفرون جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وہ یرید ان فریق بین اللہ و رسول اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کریں وہ یقول نو من واد و نقر واد اور ہم کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے سلسلہ نبوت اور رسالت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوتا ہے سب کو ماننا جو ہے تو یقول نو منو بھی باز ہوں نق فرو ہم باز کو مانتے ہیں باز کا انکار کرتے ہیں وہ یرید نہ یتہ خزو بے نظالی کا سبیلا اور چاہتے ہیں کہ ہم کوئی درمیانہ سا راستہ نکالیں درمیانہ راستہ کو اللہ کیا فرماتے ہیں هم الکافرون حقا یہ پکے کافر ہیں پکے کافر ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے پھر بھی وہ نقر و نومن و نو و نقر و باد میں نہیں آتے جو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہے تو اس لیے حجت جو ہے وہ آج والوں پر بھی تمام ہے اس لیے کہ آپ کی رسالت اور آپ کی خاتمیت اب اگلا مسئلہ وہ بھی سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مقام کیا ہے ان کا رسالت اور خاتمیت کا رسول ہیں اور صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین کیونکہ جو رسول ہوگا وہ نبی تو ہوگا ہی آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا یہ نہیں کہ رسول نہیں آئے گا اس لیے خاتم اور رسول نے کہا رسولوں کو ختم کرنے رسولوں کے خاتمے پھر تو کسی کو یہ بات ہو سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے رسول نہ آئے لیکن نبی تو آئے جو رسول ہوگا وہ نبی تو ہوگا ہی اس لیے آپ اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا آپ خاتم ہیں نبیوں کے آپ خود رسول ہیں اور آپ خاتم ہیں نبیوں کے کہ اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا سلسلہ نبوت اور رسالت دونوں اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں آپ منصب خاتمیت پر فائز ہیں تو یہ سمجھیں کہ اس ساری کائنات کے خاتم صرف آپ ہیں اب کوئی اور خاتم خاتم ایک ہی ہوتا ہے خاتمیت میں کوئی شریک ہی نہیں ہوتا اگر کوئی اور ہو پھر خاتم اگر بعد میں جو آخر میں آئے گا وہی خاتم کہلائے گا جو آخر میں آئے گا وہی خاتم کہلائے گا اور کل نبوت اور رسالت کا مقصود بھی وہی ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا میں اس کی تفصیل میں سنتے جا رہا سمجھے کل ساری کائنات کا مقصود انسان ہے اور انسان میں پھر وہ جو مومن ہے اس لیے کہ مومن ہی انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے مومن وہ مقصد بجا لاتا ہے کافر وہ مقصد بجا نہیں لاتا جب مقصد بجا نہیں رہے گا تو اس کی کوئی وقت اور کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کو پھینک دیا جائے گا کتنی عمدہ چیز کیوں نہ ہو جب اس کے اندر سڑان پیدا ہو جائے اور وہ اپنا مقصد پورا نہ کرنے پائے تو اس کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو کافر کافر کی تو کوئی وقت اور کوئی ویلیو نہیں ہے اگر حالت کفر ہی میں مر گیا تو اس سے بہتر جو ہے کتے اور بندر اور جانور اس سے بہتر ہیں اگر حالت کفر میں مر گیا اس لیے کہ حالت کفر میں مرنے کے بعد وہ تمنا یہ کرے گا کہ کاش میں کتا ہوتا جانور ہوتا اور آج جس طرح وہ مٹی میں مل کر جو ہے وہ مٹی ہو گئے ہیں میں بھی مٹی ہو جاتا لیے کافر کفر کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ جانوروں سے اور کتوں اور بندروں اور خنزیروں سے بدتر ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس لیے اصل جو ہے مومن ہی ہے اور مومن کا ایمان جو ہے مومن کا ایمان نبی کی وجہ سے ہے نبی کے بغیر ایمان کوئی نہیں ہے اور انبیاء سارے کے سارے جو ہیں ان کے خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات کے مقصود بھی ٹھہراتے ہیں امام بھی ٹھہراتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت کے مقام پر جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں اب اگر کوئی اور خاتم ہو تو خاتم پھر وہ ہوگا خاتم صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاتمیت میں کوئی شریک نہیں ہے اور جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم منصب خاتمیت پر فائد ہیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی سمجھیں اور آپ کی تعلیمات کو بھی کسی اور پیمانے پر پرکھا نہیں جا سکتا کسی اور کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے ساتھ مقارنہ نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھنا کب مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے جب ایک ہی نو کے ہوں ایک ہی جنس کے ہوں سب حکمران ہیں تو حکمرانوں میں مقابلہ ہو سکتا ہے یہ کون سا حکمران سیاست دان ہے سیاست دانوں میں کرو انجینئرز ہیں انجینئرز میں کرو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر کون بڑا ڈاکٹر ہے کون چھوٹا ڈاکٹر ڈاکٹر ہے کس کے اندر کیا خوبی ہے کس کے اندر کیا ہے جب خاتمیت اس کائنات میں خاتم ہے ہی ایک کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور جو کچھ عطا کیا اس کو بھی کسی اور پر جو ہے وہ پرکھا نہیں جائے گا یہ خود معیار ہے خود پیمانہ ہے ہر ایک کو انہی پر پرکھا جائے گا ہر ایک کو جو ہے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کو آپ قبول فرماتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں وہ قابل قبول جس کو آپ ناپسند فرماتے ہیں وہ قابل رد ہو جاتا ہے آپ ہی معیار ہیں آپ ہی کسوٹی ہیں اب آپ کی تعلیمات کو کسی اور پیمانے پر بھی پرکھا نہیں جا اور یہ بھی یاد رکھیے گا ہم تفصیل میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا لیکن عقل کے پیمانے پر بھی جو ہے وہ آپ کی تعلیمات پر پرکھا نہیں جائے گا اس کے کہ آپ کی تعلیمات وہی پر مبنی ہے آپ کی تعلیمات وہی وہی پر مبنی اور عقل سے بالا تر ہے وہی عقل سے بالا تر ہے اور جو بالا تر چیز ہوتی ہے اس کو کم تر پر جو ہے وہ پرکھا نہیں جاتا ہوتا کم تر پر اس کو پرکھا نہیں جاتا جہاں عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ وہی کی حدود شروع ہوتی ہیں تو وہی عقل سے ماورا ہے وہی عقل سے بالا تر ہے آپ بہت ساری حصی چیزیں ہیں حصی چیزوں کو اور اسی چیزوں کے اندر آپ کو اجتبا ہو جائے تو آپ عقل سے پرکھتے ہیں آپ کو کہتے ہیں زمین جو ہے زمین گھوم رہی ہے لیکن جتنا آپ ایڑی چوٹی کا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھیں دوربینیں لگائیں آپ کو زمین گھومتی ہوئی تو نظر نہیں آئے گی لیکن عقلی قواعد کے مطابق جو ہے بتانے والوں نے یہی بتایا کہ گھومتی ہے ایسے ہی نا تو آپ حص پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کریں گے ان کی عقل پر اعتماد کریں گے کیونکہ یعنی حص حص کھا رہی ہے ہماری دھوکا کھا رہی ہے زمین تو گھومتی ہے لیکن ہمیں تو گھومتی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اہل عقل نے جو ہے وہ کلا نے عقلی قواعد کے مطابق ثابت کیا ہے کہ زمین تو ہمیں عقلی قواعد کو ماننا پڑے گا حص کے مقابلے میں تو جب حصی چیزوں کے اندر جو ہے مغالطے شروع ہو جائیں اگر آدمی بیمار ہے زبان کا ذائقہ جو ہے وہ حص کا ذائقہ بدل جاتا ہے میٹھا جو ہے وہ کڑوا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے آپ اس کی حص اگر کہہ رہی ہے کہ یہ کڑواٹ ہے تو اس کی وجہ سے وہ کڑوی تو نہیں ہو جائے گی چیز آپ اس کو پرکھیں گے اپنی عقل کی بنا پر کہ بھائی چینی ہے چینی تو میٹھی ہوتی ہے گنے سے جو ہے وہ بن رہی ہے میٹھی ہوتی ہے یہ میری حص کی خرابی ہے تو حص کی خرابیوں کو حصی خرابیوں کو حصیات کی خرابیوں کو آپ آپ اس اس سے بالا جو چیز ہوتی ہے عقل ہیں اور جب عقل جو ہے وہ مغالتے دینا شروع کر دے تو پھر اس کو پرکھیں گے عقل سے جو ماورا چیز ہوگی عقل سے جو بالا تر چیز ہوگی وہ ہوگی وہی وہی عقل سے بالا تر ہے تو وہی پر عقل کو تو پرکھا جائے گا لیکن وہی کو عقل پر جو ہے وہ پرکھا نہیں جائے گا یہ سمجھ گئے تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری تعلیمات چاہے قرآن کریم کی صورت میں ہوں اور چاہے احادیث نبویہ کی صورت میں ہوں وہ سب کی سب جو ہیں وہ وہی ہے وہی یہ مطلوب ہو یا وہی یہ غیر مطلوب ہو اس کی تلاوت کی جا رہی ہو یا تلاوت نہ کی جا رہی ہو الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہوں یا الفاظ جو ہیں وہ منزل من اللہ نہ ہوں لیکن معانی منزل من اللہ ہوں جیسے احادیث اور سنت دونوں جو ہیں وہ ہیں وہی اور وہی جو ہے وہ خود معیار ہوتی ہے معیار کو کسی اور پر جو ہے وہ پرکھا نہیں جاتا معیار کو اس نے جب اس سے اونچا کوئی معیار اس سے اونچا کوئی اور معیار نہیں ہے اس لیے ہر ایک کو جو ہے وہ اس پہ پرکھا جائے گا اس لیے یہ بھی جو ہے ایک بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناؤز باللہ من ذالک موازنہ کرنا کہ حکمرانوں میں آپ کی حکمرانی سیاستدانوں میں آپ کی سیاست کشور کشاؤں میں آپ کی کشور کشائی فاتحین میں آپ کی آپ کا کسی سے موازنہ اور مقارنہ یہ خود توہین ہے آپ تو خاتمی آپ نے آپ نے جو کہا اور جو کیا اسی پر ہر ایک کو جب پرکھا جائے گا وہی صحیح وہی حق ہے وہی سچ ہے وہی حق ہے وہی سچ ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو وہ قابل رد ہو جائے گی جب معیار ہی وہ ہے اس معیار کو کسی اور پر کیسے پرکھیں گے کس طرح پرکھ کے آپ بتائیں گے آپ تو ہیں ہی مقام خاتمیت پر فائز رسالت اور خاتمیت آپ کا مقام ہے اب خاتمیت میں کوئی شریک نہیں ہے جس میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو موازنہ کس کے ساتھ مکارنا کس کے ساتھ نہ کوئی موازنہ نہ کوئی مکارنا اور نہ کوئی اور معیار معیار آپ خود ہیں معاشرت میں جو کچھ عقائد میں جو آپ نے بتلایا اب موازنہ انجیل کے ساتھ کہاں تو رات کے ساتھ کہاں تو رات میں بھی تحریف ہو چکی ہے انجیل جو یہود کے پاس ہے اس کو لے کے آؤ یہودیوں لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ جس کی تصدیق فرماتے ہیں وہ درست ہے اور جس کی آپ تردید فرماتے ہیں وہ باطل ہے معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیسائیوں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ درست فرماتے ہیں وہ درست ہے جو آپ غلط فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے غلط ہے وہ باطل ہے اب تو خود معیار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی لائی ہے محفوظ ہے یہ سمجھے اب ان آیات کے اندر قرآن کریم نے یہی دو سندیں بتائی ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے روکتا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کی طرف سے لانے والا کون ہے اللہ کی طرف سے وہ انحول تنزیل اور ابلا عالمین نازل ابھی روح الامین اس کو نازل کیا ہے لے کے آنے والا کون ہے روح الامین اب روح الامین کون ہے اس کی صفات کیا ہے پہلے اس کی صفات سنیں پھر آخری بات ہے وہ کہوں گا اس کی صفات روح الامین کی صفات سب سے اہم کسی خبر کے لیے کسی حقائق کوئی آپ اسے عقائد بیان کرتا ہے کوئی خبر بیان کرتا ہے کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو جو راوی ہوتا ہے راوی کی دو صفتیں سب سے اہم ہوتی ہیں سب سے اہم دو صفتیں ایک صفت کہ یہ راوی جو ہے یہ سچا ہے یہ سچا ہے جھوٹ کبھی اس نے بولا نہیں ہے متقی پریزگار نیک پارسا امانت دار خیانت کرنے والا نہیں ہے جھوٹ بولنے والا یہ نہیں ہے ایک یہ ایک یہ پرکھیں گے نا جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ سچا ہے کبھی اس نے جھوٹ بولا نہیں ہے امانت دار ہے کبھی اس نے خیانت نہیں کی ہے اور اس کے تقوی اور اس کی پریزگاری کی سب شہادت دیتے ہیں ایک چیز یہ دوسری چیز اس کا حافظہ بڑا قوی ہے ضبط اس کا بڑا مضبوط ہے جو بات سن لیتا ہے پھر اتنا مضبوط اس کا حافظہ ہے اتنا قوی اس کا ضبط ہے کہ پھر نسیان اور بھول تو اس کے قریب ہی نہیں آتی پھر اس کے جتنے بھی حصیات ہیں نظر اس کی اتنی تیز ہے کہ جو دیکھتا ہے ٹھیک دیکھتا ہے کان سماعت اس کی اتنی عمدہ ہے جو سنتا ہے ٹھیک سنتا ہے اس کے قوا سارے کے سارے مضبوط ہیں قوا اس کے درست ہیں یہ نہیں کہ اس کی نظر کی کمزوری ہے اندھا ہے یا نظر کمزور ہے واقعہ کچھ اور ہے اس کو نظر کچھ اور آ رہا ہے یا کانوں کی سماعت اس کی کمزور ہے سنانے والا کچھ اور سنا رہا ہے لیکن یہ کچھ اور ہی سن رہا ہے آواز اس تک ٹھیک پہنچ نہیں رہی ہے نہیں اس کی قوت سماعت بھی بڑی عمدہ ہے اس کی قوت بصارت بھی بڑی قوی ہے اس کا حافظہ جو ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے اب جب اس کی قوت کے بارے میں بھی آپ اطمینان کر لیتے ہیں اس کے تمام قوا درست ہیں اور جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں وہ ساری انتہائی قوی ہیں اس پر بھی آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اس کی صداقت اور اس کی امانت اور اس کی پریزگاری اور اس کے تقوی پر بھی آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ اس کی بات کو ماننے میں کوئی شک اور شبہ رہے گا پھر کیا بات ہے پھر کیوں شک کریں گے جب وہ بات کہہ رہا ہو جب بات وہ کہہ رہا ہو تو پھر کوئی شک اور شبہ رہے گا قرآن کریم نے یہی صفات حضرت جبریل علیہ السلام کی بیان کی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی کیا فرمایا انہ لقول رسول کریم یہ جو رسول ہماری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کیونکہ پیغام لے کے وہ آ رہے ہیں تو قول یہ اس کا قول ہے رسول وہی قول رکھتا ہے کہ جس کی طرف سے وہ آیا ہے جس نے جو قول اس کو دیا ہے وہ قول اپنے الفاظ اور اپنے معانی کے ساتھ پورا پورا جو ہے پہنچا دے بغیر جو ہے اس کے اندر کمی بیشی کیے اس کو رسول کہیں گے اگر الفاظ کے اندر یا معنی کے اندر کمی بیشی کرے یا الفاظ جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں اس کے اپنے ہوں معنی اس کی اس کو ترجمان تو کہہ دیں گے رسول نہیں کہیں گے رسول تو کہیں گے کہ الفاظ کی پوری پوری حفاظت بھی کرے اور معنی کی بھی پوری پوری حفاظت کرے رسول تبھی ہوگا تو جب رسول کا قول کہا تو مراد یہ ہے کہ یہ قول جو ہے وہ اللہ کا قول ہے اللہ کا کلام ہے جو اب اس رسول کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہے کس رسول کی زبان پر جاری ہے اس کو کون سا رسول جو ہے وہ لا رہا ہے اس کی کیا صفت ہے اس کی صفت ہے کریم اس کی صفت کریم ہے کریم کیا ہوتا ہے کریم کا مطلب ہے انتہائی معزز مکرم بزرگ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہے کریم اور وہ کون ہوتا ہے قرآن کریم نے خود ہی بتایا ہے کہ ان نہ عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کریم کون ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے تو جب اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خود ہی کریم فرما رہے ہوں کہ وہ کریم ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ بہت معزز اور مکرم اور بزرگ اور صاحب رتبہ ہے تو پھر جبریل علیہ السلام کے صاحب تقوی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے یہ تو ان کی سیرت کا حال ہے سیرت ان کی ایسی قوت پھر وہ قوت والے ہیں مضبوط ہیں حافظہ بھی تمام قوا تمام قوا کے لحاظ سے وہ مضبوط ہیں ذی قوت وہ قوت والے ہیں ضبط بھی ان کا انتہائی اعلیٰ ہے حافظہ بھی انتہائی ان کا با کمال ہے اور تمام صلاحیتیں ان کی انتہائی قوی ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو دبا سکے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کو امیزش پر آمادہ کر سکے کوئی ان کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے ذی قوت قوت والے بھی وہ ہیں ان عرش مکین اور پھر عرش والے کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بھی بہت ہے عرش والے کے ہاں جس کی طرف سے وہ پیغام لے کے آ رہے ہیں اس کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے بڑا مقام ہے اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہے کہ آسمانوں کی مخلوق جتنی بھی ہے ملائکہ سب ملائکہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام آسمانوں پر کس کا ہے حضرت علیہ السلام کا اس لیے متعین ان کی اطاعت کی جاتی ہے سارے ملائکہ ان کی فرم برداری کرتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں سب ان کی پیروی کرتے ہیں سب ان کی بات کو ماننے والے ہیں اور حدیث میں پھر اس کی تفصیلات ہیں اور حدیث جبریل کے اندر تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں پہلے آسمان پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں جب کھولنے کے لیے کہتے ہیں اور ملائکہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کہتے ہیں اور دروازے کھلتے ہیں آسمانوں کے پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے تیسرے آسمان کے آپ کے کہنے سے ملائکہ حکم بجا لاتے ہیں اور دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں تو آسمانوں پر جو ہے ان کی اطاعت کی جاتی ہے متعین سب ملائکہ ان کے سامنے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی امر فرمانا ہوتا ہے اور وہی کرنی ہوتی ہے تو اس کی عظمت اتنی ہوتی ہے عظمت عظمت ایسی ہوتی ہے کہ آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہیں ملائکہ سب حضرت جبریل علیہ السلام سمیت جو ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ بعد حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد تمام ملائکہ اور پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کلام اللہ کا اللہ کے کلام کا اللہ کے امر کا جو عظمت اور جو مقام ہے اس کے سامنے ملائکہ جو ہیں سر نگو ہو جاتے ہیں سر اللہ کی امر کا جو ہے جو مقام اور ہے تو آسمانوں پر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی اطاعت کی جاتی ہے امین اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایسے امین ہیں کہ کسی قسم کا خیانت کا کوئی اختمال ہی نہیں ہے یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ حق سبحان ہو تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا سلسلہ ہے یہ وہ ان کی صفات خود حق سبحان ہو تعالی بیان فرما رہے ہیں جب ان صفات کے حامل رسول جو ہیں یہ کلام لا رہے ہوں تو پھر اس کلام کے کلام الہی ہونے میں کیا شک اور شبہ ہے کہ جس طرح اللہ سے انہوں نے حاصل کیا بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اور اس کو نازل کیا اللہ قلبی کا نازل ابھی روح المین اللہ قلبی کا آپ کے قلب پر جو ہے وہ نازل کیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ صنعت کے راوی ہیں وہ کون ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات کیا ہیں کریم ہیں متقی اور پریزگار قوت اور طاقت والے ہیں تمام قوا ان کے مضبوط قوم صدوم کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پوری بستی کو جو ہے وہ اٹھایا اور بلندیوں پر جو ہے وہ لے جا کر جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ پٹخ دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے ساری کی ساری قوم قوت اور طاقت والے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے آسمانوں پر ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور امانت و دیانت کا عالم ایسا ہے کہ خیانت کا کوئی احتمال نہیں ہے جب وہ اس کلام کو لا رہے ہوں تو پھر اس کلام کی عظمت اور یہاں سے جس انسان کی طرف یہ کلام آ رہا ہے اس انسان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا لیکن اب مرتبہ اور مقام جو ہے اس کا تعلق اس کلام کے ساتھ ہوگا اگر یہ انسان کہ جو اتنے عظیم کلام کا مخاطب بنا ہے اگر اس نے اس کلام پر ایمان لے آیا تو اس کی رفتیں اور اس کی بلندیاں اور اس کا مرتبہ اور اس کا مقام ملائکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اگر اس نے اس کا انکار کر دیا اس کی تقسیم کر دی تو پھر یہ اسفل الصافلین میں جا پڑتا ہے یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام اب جن کے کل پر نازل ہو رہا ہے وہ کون ہے رسول ملکی کا تو یہ عالم ہے اب رسول بشری کا حال سنیں وما صاحب کم بھی مجنون اب اس کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ذرا غور کرنا وما صاحب کم بھی مجنون آپ کا یہ صاحب جو ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے اس پہ بھی ذرا کرنا صاحب تو اس لحاظ سے کہ یہ وہ شخصیت ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو اچانک نہیں آ گئی ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں ان کے تو شب و روز تمہارے درمیان ہی گزرے ہیں ان کا بچپن بھی ان کا لڑکپن بھی ان کی جوانی بھی زندگی کے چالیس سال تمہارے اندر انہوں نے بسر کیے ہیں ان کی راتوں کا ان کے دنوں کا ان کے بچپن کا ان کے لڑکپن کا ان کی جوانی کا مشاہدہ تم نے کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ کیسے صاحب عقل و فہم ہیں یہ کوئی مجنو تو نہیں ہے کیا آج یورپ کے محققین بھی یہی نہیں کہہ دیتے کہ مرگی کے یا سرا کے کوئی دورہ پڑتا ہوتا ہے جس میں انسان ہوش و آواز ہے وہ گم کر بیٹھتا ہے اور اس میں کچھ اس کے ذہنی قسم کی صلاحیتیں جو ہیں اس کو جو آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کوئی اور ہستی ہے جو مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے اور اصل میں وہ ہوتی نہیں ہے وہ اس کا وہ نہیں ہوتا ہے اس دورے میں اس کو پڑتی ہے اسی کو وہ جنون کہتے ہیں تو یورپ کے محققین اپنی ساری تحقیقات کے بعد جو ہیں جس نتیجے پر پہنچے کیا وہی بات جو ہے بغیر کسی تحقیق کے ابو جیل بھی کہہ رہا تھا وہ جیلوں کا باپ بھی وہی کہہ رہا تھا اور جن کو تم محققین کے امام کہتے ہو وہی بھی وہی بات کہ یہ ساری تحقیق کے بعد جس جہالت پر پہنچے تھے وہ بغیر کسی تحقیق کے جو ہے وہ اسی جہالت پہ پہنچا ہوا تھا غور کرو ہاں یہی کہتے ہیں نا جتنی وہی پر ان کی بحثیں ہوتی ہیں کسی قسم کی ہوتی ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ کم از کم غور تو کرو کہ زندگی پوری گزاری تمہارے درمیان کیسے اقل و فیم کے عام رہی ہیں تمہارے سارے شہر مکہ میں پورے جزیرت العرب میں تم نے ایسا کوئی فرد نہیں دیکھا اور تم روم اور ایران کے بھی سفر کرتے تھے یمن کے سفر کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں جب ایران بھی فتح ہو چکا اور مدائن کے محلات اور اسلام کا توحید کا فلیرا لہرا رہا تھا اور یزگرد جو ہے وہ بھاگ چکا تھا اور شام کے مرغزاروں سے ہیرکا رخصت ہیرکل رخصت ہو چکا تھا ایسے عالم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اپنے آپ کو کیا اے خطاب کے بیٹے تم وہی عمر بن خطاب ہو کہ جب باپ خطاب کے اونٹ جو ہے وہ چرایا کرتے تھے اور تمہارا باپ خطاب تمہیں جھڑکا کرتا تھا کہ عمر تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا آج اللہ کی شان کہ جزیرت العرب ہی نہیں یہ شہر مکہ کی سرداری کا مسئلہ نہیں ہے یہ حجاز کی عمارت نہیں ہے یہ جزیرت العرب کی حکمرانی نہیں ہے یہ تو کیسر و کسرا اور روم و ایران اور آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ ہیں آج اس پر جو ہے حکمرانی ہو رہی ہے تو یہ عمر کو جو کچھ ملا عمر کو جو کچھ ملا وہ تو بارگاہ رسالت ہی سے حاصل ہوا تو جب عمر رضی اللہ عنہ کا اہلی چیز ہے وہ جاتا ہے ہرکل کے دربار میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارے میں جب وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے ہیں خلیفہ تو ایک جملہ بیان کرتے ایک جملہ سننا ذرا ایک جملہ لا یخدا ولا یخدا نہ وہ دھوکا کسی کو دیتے ہیں ہمارے خلیفہ وہ ہیں وہ کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور وہ کسی سے دھوکا کھاتے بھی نہیں ہیں ایسے بیدار مغز بھی ہیں ہمارے خلیفہ نہ دھوکا کسی کو دیتے ہیں اور نہ کسی سے دھوکا کھاتے ہیں کیا جامعیت ہے کیا جامعت ہے ہیرکل نے آگے سے کیا کہا اچھا لا ولا یختہ نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ دین میں بھی کامل ہیں اور عقل میں بھی کامل ہیں مشکات نبوت کے مقابل ہونے سے جن کا سینہ جو ہے اس طرح مستنیر ہوا کہ وہ دین اور عقل میں جو ہے وہ کامل ہو گئے پھر جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کون انسان ہے جو آپ کے کمال کا ادراک بھی کر سکے انسان کے بس کی بات کہاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ادراک بھی کر سکے اللہ نے کسی انسان کو جتنے کمالات عطا کرنے ممکن تھے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے جو کمالات کے اس مقام پر جو ہیں وہ فائد ہوں عقل کے اندو تم ان کو مجنو سمجھ رہے ہو کیا کسی مجنو کی تعلیمات کا یہ اثر دیکھا ہے کہ اس کی پیروی اختیار کر کے دنیا کے حکمران جو ہیں وہ اس کے عقل و فہم کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہوں کیسرے روم جس کے غلام کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہو کہ دین و عقل کے کمال پر جو ہے وہ فائز ہے تو کیا کسی مجنو کی تعلیم کا یہ اثر دیکھا تو ماں صاحب کم بھی مجنو آپ کے صاحب مجنو نہیں ہیں اللہ اکبر ان کے پاس وہی اللہ کا رسول کریم مکرم فرشتہ حضرت جبریل جس کی آسمانوں پر اطاعت ہوتی ہے وہ آتا ہے اور ان کو شک شبہ کیسے ہو وَلَقَدْ رَآو آؤ بلفکل اس کو اس کی اپنی اصلی صورت میں صورت میں مشرق کے کنارے پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی ان آنکھوں سے دیکھا ہے وَلَقَدْ رَآو بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ ابتدائے وہی کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت جبری اپنی اصلی صورت میں آسمان عرش سر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا عرش کی طرف ٹانگے جو ہے وہ زمین اور مشرق و مغرب کے آفاق آپ کے پروں سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی ان آنکھوں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا والا قدر آؤ بالافق المبین اور دوسری جگہ قرآن نے کہا ماں مارا جو دیکھا ہے دل نے جھوٹ نہیں جانا نہ کوئی شک کیا جو تھا وہی دیکھا جس کو اپنی اصلی صورت میں انہوں نے دیکھ لیا ہو وہی جب آ رہے ہوں وہی لے کر اور غیب کی خبروں پر آپ کوئی بخیل تو نہیں ہیں حضرت کاہنوں کا کیا کہنا وہ تو کچھ سچ ملاتے ہیں کچھ جھوٹ ملاتے ہیں شیاطین کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں نظر نہ دیں تو وہ کوئی بات ہے وہ اگلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہاں وہ کاہن اور شیطانوں کی باتیں اور جھوٹ ملی ہوئی اور رتب و یابس اور وہ بھی لالچ اور تما اور ہرس اور نظر و نیاز دیں گے تب کچھ بات جو ہے وہ اگلیں گے اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک رتی جو ہے وہ اگر سچ ہوگی تو منو اور ٹنو جو ہے وہ جھوٹ ملا رہے ہوں گے کہاں وہ کاہن اور کہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور جو غیب کی باتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں وہ عقائد سے متعلق ہوتی ہیں وہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں اللہ کی صفات سے متعلق ہوتی ہیں شریعت کے احکام سے متعلق ہوتی ہیں آخرت اور جنت اور جہنم کے مناظر سے متعلق ہوتی ہیں غرض غائب ماضی و حال اور مستقبل جو بھی انسانیت کی فلاح جس پر منصر ہے ایسی تمام غائب کی باتیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے قلب مبارک پر نازل کرتے ہیں بغیر کسی بغل کے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کھلم کھلا جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں بھلا ایسے رسول کا ان کائنوں کے ساتھ کہاں موازنہ وما وما ہوا ہوا اور وہ کائن بقول شیطان الرجیم یہ تو شیطان مردود کا تھوڑا ہی کلام ہے بھلا شیطان بھی کبھی انسانیت کا خیر خواہ ہوا شیطان تو انسان کا دشمن ازلی شیطان تو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا شیطان نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے وہ اب حق پر جو ہے نہیں رہنے دوں گا شکر گزار ان میں سے کوئی نہیں ہوگا اور من ولا تجد ام شاکرین آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا اور کوئی تم شکر گزار بندہ نہیں پائے گا ان کو میں اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا شیطان جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اور انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا کجا شیطان کی باتیں اور کجا قرآن جو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور جہنم سے بچا رہا ہے نو انسانی کو اعلی اخلاق اور اعلی اعمال کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے انسان کے قلب کو جو ہے باطل عقائد سے جو ہے وہ صاف کر رہا ہے انسان کے اعمال کو جو ہے فاسد اعمال سے جو ہے وہ پاک کر رہا ہے انسان کو جو ہے رفتوں پر جو ہے جو پہنچا رہا ہے کہاں قرآن کریم یہ اللہ کا کلام اور کہاں شیطان مردود کا نچ اور ناپاک کلمات کہ جو انسان کو جو ہے وہ جہنم کی وادی کی طرف جو ہے وہ دکیل رہے ہوتے ہیں تم اس کے اندر جو ہے وہ موازنہ نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کا کلام اور شیطان کے کلام میں کیا فرق ہے جب یہ سمجھ رہے ہو کہ کلام الہی جو ہے وہ اتنا بلند کلام ہے فعین یہ کل والوں کے لیے بھی تھا اور آج والوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کہ انسانوں کے فعین نہ اس کلام کے ہوتے ہوئے پھر کہاں دھوڑے جا رہے ہو کہاں چلے جا رہے ہو کہاں بھاگے جا رہے ہو کہاں سے فلاح کا پروگرام ملے گا کہاں سے نجات کی تعلیم ملے گی کہاں سے انسانیت کو بلندیوں تک پہنچانے کا لایا عمل ڈھونڈو گے کہیں امن نہیں کہیں فلاح نہیں کہیں نجات نہیں نہ کل والوں کے لیے تھی نہ آج والوں کے لیے ہے نہ عرب کے بدو کے لیے تھی نہ قریش کے سرداروں کے لیے تھی اور نہ روم و ایران کے شہنشاہوں کے لیے تھی اسی طریقے سے آج نہ یورپ امریکہ روس جاپان چین اور ہند و افغانستان اور روم و ایران آج بھی کل دنیا کے تمام محققین اور تمام دانشوروں کے لیے یہی پیغام ہے فعین تذہبون اس قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں کہیں نجات نہیں ہے کہیں امن نہیں ہے انسانیت جتنا امن کی تلاش میں ہوگا قرآن کو چھوڑ کر امن کی تلاش میں ہوگا بد امنی میں اضافہ ہوگا بد امنی میں اضافہ آج کوئی وائٹ ہاؤس دنیا کے اندر جائے وہ امن قائم نہیں کر سکتا کوئی اقوام متحدہ دنیا کے اندر امن نہیں قائم کر سکتی امن کا واحد نسخہ جو ہے محمد رسول رحمت للعالمین رحمت للعالمین کے دامن رحمت کے اندر پناہ لے لو دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں جو اب رحمتیں رحمت العالمین کی وساطت کے بغیر جو ہے انسان حاصل کر سکتا ہی نہیں اللہ کی رحمتیں جو ہے دنیا کو جو ہے وہ ڈھانپ لیں گی رحمت العالمین کے دامن رحمت میں جو ہے وہ پنا لو اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ لینے کا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نسخہ ہے نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگے جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگے وہ پہاڑوں میں ہیں دنیا ساری جو ہے وہ ان پر جو ہے دنیا ساری یورپ اور امریکہ اور نیٹو سارے لشکروں سمیت جو ہیں ان کے امن کو چھیننے کی کوشش کر رہی لیکن امن حاصل انہی کو ہے امن حاصل انہی کو ہے تلواروں کے سائے میں جو ہے آج تلواریں نہیں ہیں آج تمہارے ڈرون حملے ہیں آج تمہارے کارپیٹڈ بمبارمنٹ ہے آج تمہارا جدید اسلحہ اور ساز و سامان ہے اس سب کے ہوتے ہوئے جن کے پاس ہے وہ خوف سے لرزا اور ترسا ہیں اور جن پر برسایا جا رہا ہے رحمت رحمت العالمین کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ امن و ایمان اور اطمینان کی حالت میں ہے دنیا عجیب نظارہ نہیں دیکھ رہی ہے آج خوف ملا عمر کا ہے عمر کو ہے یا وائٹ ہاؤس کے مکین کو ہے بتائیے کہیں ملا عمر کے خوف کے بارے میں کسی نے پڑھا کسی نے سنا کسی کے کان تک جو ہے وہ کوئی بات ایسی پہنچی خوف ہے تو جو وائٹ ہاؤس کے اندر ہے اس کو خوف ہے ملا عمر کو بھلا کیوں خوف ہو جب رحمت العالمین کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو کر رحمت العالمین کے لائے ہوئے دین کے جو دشمن ہیں کہ انسانیت کے دشمن ہیں جب سینہ سپر ہو کر جو ہے وہ کھڑا ہو تو بھلا اس کو کیا خوف ہوگا اس لیے یہ فرد وابستہ ہو جائے گا اس کے ساتھ وہ امن میں آ جائے گا معاشرہ وابستہ ہو جائے گا معاشرہ امن میں آ جائے گا ملتیں اور قومیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گی امن میں آ جائیں گی اور پوری نو انسانی اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے پوری نو انسانی امن میں اب امن کا نسخہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے فعین ندت آخری آیات انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے اس لیے کہ میں نے ٹائم دیکھا بھی نہیں ہے اگلے درس میں اس کا اختتام ہم اس صورت کا انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے واقع داوانا الحمد اللہ رب العالمین